اوروا بن زبیر نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جس دن سورج میں خصوف گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہی پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ پھر آپ پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے لیکن اس مرتبہ کی قرت پہلے سے کچھ کم تھی پھر آپ سجدے میں گئے اور بہت دیر تک سجدے میں رہے پھر دوسری رکت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا نماز سے فارغ ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند کا کسوف گرہن اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور ان میں خصوف گرہن کسی کی موت و زندگی پر نہیں لگتا لیکن جب تم اسے دیکھو تو فوراً نماز کے لیے لپکو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سینتالیس